وعلیکم السلام السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب یہ علامہ عباس خالد صاحب جی جی اچھا جناب میں ادھر چشتیاں ہائی اسکول سے عبد عبداللہ عرض کر رہا ہوں جی ہائی سکول جی۔, جی جی عبداللہ عرض کر رہا جی ہائی سکول کیا نا عبداللہ جی ہائی سکول ملازم ہو جی جی ماسٹر صداقت صاحب نو جان دے ہو جی جی ہاں دسو پھر کی اچھا گزارش ہے جناب جی کہ ایک دو مسئلے حل کرنے نے تھوڑے سان پتا لگا سداکر صاحب ہوا تو بھی ہوا تو بھی تھی ماشاء اللہ بہت قابل آدمی جی جناب ایک تو نا اتنے ایک مولی آیا سی فضل عمل چشتی آخر سلور کا مفتی فضل عمل سر چشتی پتا نہیں مفتی ہے جی نہیں بارہ میرے اچھا، جی، اگ ترمزی شریف کی روایت رکھی سی تعلیم سکولی انگلش کے جواز واسطے حضرت زید ابن ثابت سرکار آنے اگو سن دسا جڑے کیتے نے پہلے نمبر سے دسو بھی یہ جلا حضرت زید بن ثابت نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ تو او روایت دے الفاظ انہیں اچھا دسو کی نے اور اس اندر حکمت کی دسی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا سی ایک اعتراض انہیں یہ اٹھایا دوسرا یہ اٹھایا کہ یہ دسو بھائی حضرت زید بن ثابت نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فرمایا سی تو رسمی طریقے نال انہوں نے زبان سیکھی تھی یا غیر رسمی طریقے نال سیکھی تھی جی۔ انہیں پہلے بھی انہیں آخیا عبارت انہیں پڑھی سی وہ سان لکھ کے دے گیا وہ آدھا حدیث پاک کے صاف آیا ہے کہ عامر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتعلم له کلمات من کتاب یہود وقال انی واللہ ما امن یہود علی کتابی قال فما مر بی نصف شهر حتى تعلمت له فلما تعلم تو کان ایزا کاتب الى یہود کتب تو الہم ایزا کاتب الى قرات لہو کتابا انہیں حدیث پاک پر جو آگ کہندا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیت سے دسیا سی کہ میں نو یہودیاں دے خاتل لکھن دے اتے اعتماد کوئی نہیں انہیں پھر اگو اے بھی بارت لے اس کے سانو دیتی ہے وہ میں لے بیٹھا ہوں گی جی۔ تو انہیں آگیا بھی ہاشید اتے نا جمعہ امتیدی دے حوالے نا لکھیا ہے اپنا ترجمہ کراوا تو سنا پڑھ کے سنا تو وعدہ کرنا وہ اگو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گل تھی تردید صاف جانتی پی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے متعلق یہودی نے اعتماد نہیں کیتا تو تھی اندر کو تعلیم لے جائے جی ساری پوریا کا اعتماد کرن لے جائے ایک انہیں اعتراض اٹھایا دوسرا اعتراض انہیں اٹھایا کہ یہ دسو بھی زبان دی غرض جڑے سکھاون دی سی ترجمانی سی یا تعلیم سی جو تعلیم مقصود سی تے پھر تے سارے تے فرض سی جے اج تساں سکول کیتی کھڑے جے پھر سارے نو بھیج دے کلے نو کیوں بھیجے ترجمانی ہے تے ترجمانی دی ضرورت واسطے غیر رسمی طریقے نال زبان سکھنا او وہ صرف ترجمان جڑا جتھے چاہیدا ہے بہاتن وقت نو تے اوتھے او چاہیدا اس اس تو تے اے ثابت ہوندا کہ سارا تعلیم اور کڑیاں تے منڈے تے کوفر تے نظام تے یہودیت او پہلا سارا تسی بالکل سکھن رہ جے ہاں، جی۔ مفتی نا نظریہ لیکن روتلاف ہوں اچھا، اچھا گے میری کوئی بھی غلط نہیں حضرت امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کل کی رات کے اندر ایک بندے نے ایک مسئلہ پوچھا بے اور وہ دیرے ایک شرط سی آپ نے فرمایا بے بھی باطل ہے شرط بھی باطل ہے علامہ ابن شبروا وہ بھی امام سن اور وہ بھی عراق میں موجود سن انہوں اچھا۔ نے کو جا کے انہوں نے وہی مسئلہ پوچھا حضرت امام رہے نے کہ شرط جہی فاسے حضرت اللہ نے اپنے موقف کی حدیث سنا دی میں نے رکھا میں اور شرط دونوں فاسد باطل نے اے حدیث ہے اس حدیث کی روشنی کے اندر میں کیا ابن شبرما اور ابی لیلا اونا دے کول کوئی حدیث ہوئی گی او حدیث تسی اونا دے کول جاتے پوچھ لو یعنی یہ دے وچ ہون تضاد اور جھگڑے دی شکل نہیں آئی ساڈے ورگا تے مولوی ہوندا جنے اسی ہن ایڈمیرل آنا او فلانا ہی کافر ہو گیا تے فلانا ہی بے ایمان ہو گیا نعوذ باللہ ساڈے ورگا تو ہوں تو یہی انہیں ہاتھ رکھنا سی لیکن آئما دے اندر اتنا اختلاف ہے کہ جدو عام بندہ پڑھتا ہے وہ تو ویسے دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے لفظ قرآن دے وچے قرو ول متعلقات یہ تلبسنا بے انفسنا سلاتا تھا قرو کہ متعلقہ عورتیں اپنے آپ نو تین حیض روک کے رکھے لفظ لفظ قرو دا دا دا امام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حیض حیض لے لے رہے رہے ہیں ہیں شافعی طور طور ہے ہے اور زمین آسمان فرق لیکن ایک دوے دی انہوں انہوں انہوں نے نے نے او او توہین یا لب اختیار نہیں کیتا کہ جڑا اسی اج کل کر کے بیٹھے ہیں اچھا او او نو میری حال سنو مفتی صاحب ایک عالم ہون دی حیثیت نال تے ذہن ہے کہ ہر عالم اچھا، اچھا، محمد رضا نو دجال تو تے تے کافر مشرک کہندے نے مطلب حضرات الفاظ حضرت میری طرف سنو جی۔ سامنے تاریخ دیکھو بھی طائف عرب مکہ مدینہ دے اندر جڑا مطلب اپنے حضرات نے قتل ح قطل آم کس بنا کہ سن سنشرت نواز قتل لوگ نے ابو سے بڑے کافر ہیں اصل دے اندر کوئی میں کہہ رہی ہے ہاں نا دونوں تو آیا ہے اچھا، ہاں سب کی بنیاد سے ہوا ہے اور سب جدو بھی کسی دن آسرے کی عبارت نو غلط شکل لیا کے ختو دیا ہے ہر مفتی صاحب مطلب پھر پھر سے سے سے دونوں ہی متاثر نے اور تقسیم کے اندر انتہائی غلط قدم اٹھایا ہے جی تعصب تعصب کی کی بنا بنا تو اس کوئی مسلمان نو نو سماج اگلے کافر خود کافر ہو جانا مومن نو کافر پا پا کے کے جا جا گیا گیا جی،, جی جی جی باقی میری مفتی صاحب جناب جی گفتگو ہوئی سی اٹھارہ مراد کے شگیر سن اشفاق اور بھی کافی آدمی سن مفتی صاحب نے جدو میں سلام لیا تو مفتی صاحب نے پوچھا تعارف کی ہے صاحب نے آخیا کہ یہ ہند کری عباس خالد مفتی صاحب نے کچھ تھوڑے جی گھٹ ود لفظ مینو آخے یعنی جی انہوں کا ذہن سی متاثبانہ انہوں میں نے یعنی کافی غلط لفظ آخنا شروع کر دیتے یعنی کافی لوگ تک وہ بندہ نکل گیا لیکن جدو بندہ کسی گل کرتا ہے کا ہاں، ہاں، مولوی ہاں میری اپنی زبان سے مفتی نے ہاں۔ میں گل کرمجھا نال رل جانا نہیں تو میں بس ایک گل چلتی چلتی انہوں نے خود ہی لفظ کیا کہ تو سرسور دے وچ بنا لا تے جڑا سرسور دے وچ بنا دے یا او تعلیم حاصل کرے یا بچے نو پڑھا پڑھاوے میرے نزدیک کہ ایویں لفظ گوں کسے نے فرمایا میں کہ میں کہا حضرت تسی اتنے دس سب وچ نہ جاؤ ایک ہے تعلیم ایک ہے تہذیب کافی کیا آپ علیہ السلام نے بھی ایک صحابی نو مجوسیاں دی زبان سیکھن نہیں بھیجی سی اگر تعلیم جرم ہوں تو کدے بھی آقا علیہ السلام اپنے کسی صحابی نو نہ بھیج دے انہوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹ بول رہی ہے تو پیغمبر دی ذات سے بے ایمان مسئلہ آ رہی ہے میں کیا تحریر کرو آپ علیہ السلام نے اگر کسی اور تعلیم نو سکھن لئی کسی صحابی نو بھیجیا ہے تے تواڈی زبان کٹی جائے گی ایتھے میں انہوں نے غلط لفظ غصے چ آکھ بیٹھا میں بھی حالانکہ میں پچھتایا میں کہ ہن تواڈی کتی زبان کٹی جائے گی اور او دے تو بعد میں کہا اگر اگے لکھ رہے ہیں اگر میں نہ بھی کھا سکا میرا سر تو سی قلم کر دیا میں لے کے جائے گا میرا خون ہی معاف ہے موجود سی تعلق دوسرا میرے اللہ وہ کہندا ہے جو انہوں نے جو سانو مطلب لکھ کے دیتا ہے نا جو تے گلاں سا بھری بیٹھے ہوندیاں انہوں نے اگوں یہ کہیا ہے کہ اون دے نال جڑی گل ہوئی سی اس حدیث جڑی زید بن ثابت سرکار دی پیش کیتی ہے وہ کہندا ہے وہ کہندا ہے تے تو تعلیم ثابت کردا ہے تے یہ ہے زبان زبان تعلیم انہاں وچ ہوندا ہے فرق زبان گل سن لو بعد جو مرضی تبصرہ فرمایا جی وہ کہتا ہے بھی زبان تے تعلیم دا زمین آسمان دا فرق ہے انہوں تے سارے جی۔ کتاباں سکول پروفیسر حضرات بھی لکھن دے نے بھی تعلیم تے زبان دا کی فرق ہوندا زبان او ایک ذریعہ ہے تعلیم ہن عربی ہے جی۔ وہ اسلامی تعلیم نہیں انہوں کہہ سکدے او تے ابو جہل کو عربی ہے سی لیکن اسلامی تعلیم نہیں اسلامی تعلیم رسول اکرم جی۔ صلی اللہ علیہ وسلم لایا آندے نے تعلیم ہمیشہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے ہے ہے تہذیب تہذیب نا سکھان والی چیز وہ ذریعہ پھر زبان زبان ہیں ذریعہ تعلیم ہے خود تعلیم تعلیم نہیں آخر نے عقائد اور اعمال کو ہوں ایک دیکھ مسلم جی بریلوی تعلیم وہ مطلب یہ ہوگا کہ بریلوی عقائد و اعمال اعمال نہیں نہیں نہیں تعلیم عقائد نہیں آخر اگر تعلیم عقائد امال نہیں کہندے حضرت ایک ایک منٹ وہ اگر وہ کہندا ہے تعلیم عقائد و امال نہیں کہندے تو اسلامی تعلیم کینوں آکو گے عربی نو اسلامی تعلیم کہہ سکدے ہو میں میں دسنا تانوں جی تعلیم اور زبان کا اگر فرق نہیں تو تعلیم زبان نو تسا ایک سمجھ دو عربی زبان ابو جہل کو ایسی کیا اسلامی تعلیم اور اودے کو ایسی اسلامی تعلیم کے نواب ہو تعلیم تعلیم تو اودے منیا نہیں سی ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کے پاس اسلامی تعلیم تھی یا اچلو اس کے بعد اسلامی عقائد اور اعمال اس کے پاس آ چکے تھے کیا پہنچے تھے وہ اپنا وہ منے سن انہوں نے تسلیم کیتے سن یا ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ابو جال کو اسلامی تعلیم تھی ابو جال یہ تسلیم نہیں سی کرتا کہ واقعی سچے رسول نے تو پھر وہ تو اسلامی تعلیم نے انہیں منیا ہی نہ نہیں نہیں وہ اقرار نے کیتا ہے کہ نہیں اقرار کہا کیتا اقرار انہیں کہا کیتا یہ کیتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جو تو کہنا غلط ہے یہ اقرار آکھو گے جن کہے تقریب ہے تسا اقرار کر رہے ہو اور جدو کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ کا مطلب لازم مفہوم پہ جی۔ حضرت جی یہ دسو کہ گال لازم آدھی ہے کہ نہیں میں ایک بندے نو کہنا جا رہا تیرا پیو نہیں تو اتنا گال نہیں بننی جدو کہ خدا نہیں مطلب خدا نہیں یہ ہو سارے کیوں جب کسی نے خدا کی خدائی الوہیت کا انکار کرو گے تو تصا کہہ رہے ہو جھوٹا خدا ہے یہ لازم مقوم ہے وہ گل کا یہ لازم نتیجہ اس کر کے تفصیل آیا میں بھی پڑھی بچا اردو والے بھی لکھا والے بھی لکھا بھی سن سکول میں خود تے حاضر پتا کیسا کرنا چاہنے جو کچھ ہے لے کے بوسا سیکی سر دک تک کوئی گل نہیں ہر بندہ کرتا رہتا ہے اپنی ذات کی حد تک اگر مطمئن ہونا چاہتے ہیں تو میں تھے کون لی تیار ہاں۔ جی، جی، یہ چاہتے ہیں کہ ملازم صاحب چلنا چاہتے ہیں تو پھر تھی کسی ہو رہی رہ لو ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਰਹਿ ਲਓ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅੱਗੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਅਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀਣਾ ਸਾਡਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਵਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਸਾ- ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਨੇ ਚਾਹੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਆ نہیں تھی کرو کرو پھر مفتی مفتی صاحب صاحب نو کسے لو مینوں فون تے تے تے کرا بیٹھ گل کر لواں گے اچھا او او ہن دا اے جواب تسی تسی ساڈا دل مطمئن بھی تعلیم تے زبان نو پہلے نمبر دے کرو تے اے فرق واضح سارے پروفیسراں نے لکھیا زبان تے تعلیم تعلیم اتنی ہوندی زبان عربی اسلامی اربی زبان فرنگی ہو تعلیم فرنگی تعلیم وہی ہوندی ہوندی عقائد و اعمال دی حامل عقائد امال جڑے ہوتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں تعلیم تو تہذیب جہی ہے میرے ارد نا جی تہذیب جہی ہے تہذیب اور تعلیم ایک شہ کہہ لو کیونکہ تہذیب وہ بھی عقائد و امال نے تعلیم بھی عقائد و امال نے اسلامی تعلیم اسلامی عقائد و امال وہابی تعلیم وہابی عقائد و امال مرزائی تعلیم مرزائی عقائد و امال کو کہیں گے شیعہ تعلیم شیعہ عقائد و امال کو کہیں گے جی۔ اعتراض بڑا مضبوط سن لگتا ہے پیا کہ رسول اکرم صلی اللہ وسلم یہود اللہ کتاب ہی لفظوں نے لکھ دیتا ہے مینو لکھن اعتماد کوئی نہیں یہ لکھ کے سنان گے تا غلط کرن گے جی لکھ کے دین گے میرے لوگ نبی علیہ السلام اعتماد نہیں کر رہے امت اعتماد کی کیتی کریے تو مولی طبقہ وہ آدھا کی جائز کیتی کھڑا ہے نو ہاں صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے تھی مفتی صاحب نو یہ سمجھ کرو ਬ- ਬ- ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ੇ ਮਫਹੂਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾ ਆਮਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮਾ ਆਮਨ ਯਹੂਦ ਵਾਲਾ ਕਿਤਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਮਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਰਨਾ ਡੰਡੀ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਡੰਡੀ ਮਾਰੇਗੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੱਠਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਈ ਖੜੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ اولاد تھی ساری بڑی انہوں بنی کری آخر کوئی نہ کوئی گل تو سا دماغ چکرایا سیدھی جی گل جی بندہ وہ بڑا بولا بڑولا گلا بڑی دے صحیح ہے اصل اندر ایک گل ہونے کی حضرت جی وہ وہ حوالے سیدھی جی جی گل بڑے پھر پریشان ہاں سوال جناب آخیا یار نو لاس کتاب بندی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا یہ بھی انہیں دیتی اسماعیل صاحب شہید جناب مطلب رسالا دسیا میرے کو فارسی ہے جھوٹ بولدا ہے الفاظ ہے ہی کوئی جی تقویت میرے کو لے تے حضور مہربانی فرماؤ رسالا نا نا یک او او فاروقی کتب خانے والا کول سی بھی سانو بخا گیا اندر جڑا اے اللہ تعالی دے جھوٹ دے امکان ممکن ہونا پھر اگوں اے تک او سانو وچوں دسیا پڑھ پڑھ کے عبارتاں تے لکھ کے بھی دے گیا ہے بھئی اگر او کہندا ہے اللہ تبارک و تعالی دا جھوٹ بولنا جڑا نا اس طرح اللہ جڑے نے آخری نبی اللہ نبی دو خاتم نبی نہیں رہن گے کو مطلب یہ نکلا اللہ تعالیٰ جھوٹ لاگو ہوئے گا آخیا بھائی وہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دل آ جی ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹੀ ہاں، جی ہاں، جی باب باب باب باب و تعلیم تعلیم تعلیم فی یہ بنیا ہونا ہٹ کے جی۔ جس وقت آپ علیہ وسلام نے جی۔ جنگ بدر کے موقع تشرقی جی۔ نے مکہ نو قید کیتا سی جی ستارہ مشرق ایسے تھی تھی کہ جنہوں عربی عربی زبان زبان سے سے عبور عبور جی۔ کیونکہ عرب اندر تعلیم نو سی حضرت گل دے نہیں نہیں نہیں نہیں آپ علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی سی دی اچھا جواب اس دتا ہے انہیں آخیا یہ دسو کہ کیا قید اور قیدی اور آزاد کا حکم یکساں ہوتا ہے جس جی کافرا کو تعلیم لینا جائز سی تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اینا ہی بچیا نو اونا کافر دے کول تسی لندن بھیجی کھڑے ہو بڑے بڑے ساڈے مولوی حضرات لندن بھیجی کھڑے ہو تے اوتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے گھر چوں نہیں بھیجا سکھن واسطے مطلب جس طرح حدیث اسی طرح یہ نکلتا ہے کہ میاں ترجمانی کی ضرورت کے لیے غیر رسمی طریقہ وہ جڑے گئے سن صحابی کسی کسی استاد نہیں بنایا نہ کسی مدرسے گئے سن وہ آتا ہے پنجابی نے نے اس کو جناب اتنے کام سیکھتے نے اپنا کام کرتے ہیں کوئی دکان دے بیٹھا تو واپس آدھے اربی بولن دے پی نے سنی کسی مدرسے سے کوئی تعلیم تو کہ رسمی تو رسمی کا کوئی فرق نہیں تمیز بھی امی نہیں ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਰਸਮੀ ਪੜਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤ- ਅਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਆ اسی دن تو فرنگی کا نظام سارا تے پھرتے اج تک تولاد نکل نا نہیں لین اسلام کا سکر مار دی بڑے بڑے ہوف لفظ بڑے بول رہا ہے وہ کہہ دا ویک رنگیاں ہو گئی جا جی جنہیں چیر انگلش اکبر آبادی کا شیر پڑھ کرتا ہے کہ تھی انگلش سے جب نی تھی اب ہے شمے انجمن پہلے چراغ خانہ کھانا تھی وہ دیکھو سو سال پہلے دس گیا انگلش پڑھنے والی بن گئی شمے انجمن دمالا کجری ہے صحیح تہذیب کی حد تک اور اس وہ دی دھی الیکشن لڑکے اسمبلی پہنچی کڑی مسلمان دی عورت جہی کرنا سی بجوت کنا حکم سی تسا دیا بھی ہزار جیری لڑکی ہے وہ دو بندیاں بریلویاں ساری میراتھن ریسا چکیاں پا کے آئی کڑیاں کوئی المدد یار فلا آدھی کوئی المدد یا صرف یا اللہ المدد دیے کوئی آدھی ہے یا حسین ہے حسین وہ ساری جہاں کام کرن دیا نے وہ کہہ ہے تو اسے بھی لانت ہو ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਮੁੱਤਫਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਤਫਕ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਤਫਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੱਖ ਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ